Welcome students, I'm Ikram. This is the 37th lecture in a series of 45 lectures on digital logic design. کیسے ہیں آپ ان شاء اللہ اچھے ہوں گے لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈسکشن شروع کی تھی ایک ایلیویٹر کنٹرولر پہ ایک ایلیویٹر ہے جو دو فلورس کے درمیان موو کرتا ہے اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے اس کا سیکوینشل سرکٹ کیسا ہوگا اسٹیٹ ڈایاگرام ہم نے بنایا تھا اسٹیٹ ٹیبلز بنائے تھے اور کچھ ان پٹ لیچز کے بارے میں بات کی تھی آج انشاءاللہ شاء ڈسکشن اس پہ کنٹینیو رہے گی آج میں جو ہے ریویژن جو ہے ریویو ہے لاسٹ لیکچر کا اس پہ تھوڑا سا زیادہ میں ٹائم لوں گا کیونکہ آج کا لیکچر جو ہے وہ پچھلے جو ہم نے کانسیپٹ پڑھے تھے اس پہ بیس ہوگا سو so, آئیے لاسٹ لیکچر کو ذرا ریویو کر لیتے ہیں لاسٹ لیکچر میں بیسکلی ہم نے ڈسکشن شروع کی تھی ایک three bit up and down counter کو اور اس کو ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے by programming A P P L L D D کو پروگرام کرنا ہے for that three bit up and down counter basically ہم نے یہ کہا تھا کہ three bit up and down counter جو ہے جے کے فلپ فلوپ ہم نے پہلے بھی بنایا تھا یوز کیا تھا اب کیونکہ جو پی ایل ڈی ڈیوائس ہے وہ ڈی فلپ فلوپ یوز کر رہی ہے تو ہم اپنا جو تھری بٹ کاؤنٹر ہے اس کو تھوڑا سا چینج کر رہے ہیں so basically three bit counter جو ہے ہم ڈی فلپ فلوپ کو یوز کرتے ہوئے ہم نے بنایا اگین اس کا اسٹیٹ ٹیبل بنایا بولین اور ہم نے سرکٹ بھی بنا لیا اس کا اس کو ہم نے پی ایل ڈی میں کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے بیسکلی وہ ایبل کی جو لینگویج ہے ان پٹ فائل ہے اس میں ہم نے پین ڈیفینیشنز بتائی اکویژ بتائی اور ویکٹرز ویکٹرز ٹیسٹ بتائے ہماری ان پٹ فائل تیار ہوگی اس کو ہم پروگرام کر سکتے ہیں دو مزید ہم نے طریقے پڑھے تھے ایک جو ہے ٹوٹ ٹیبل بجائے یہ کہ آپ ایک سیکوینشل سرکٹ کو ڈسکرائب کریں دی فارم آف آپ ٹیبل کے فارم میں ڈسکرائب کر سکتے ہیں سو ٹوٹ ٹیبل بڑا سمپل ہے جتنے بھی ان پٹس ہیں وہ آپ بتا دیں اور جتنے بھی آؤٹ پٹس ہیں کورسپونڈنگ آؤٹ پٹس ہیں وہ بتا دیں تو وہ ایک ٹیبل کی صورت میں آ جائیں گے وہ اگر آپ پروگرام فائل میں لکھ دیں گے اس کو وہ امپلیمنٹ کر دے گا تیسرا جو طریقہ جو پہلے ہم نے نہیں پڑھا تھا وہ پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا تھا state diagram so state diagram جو ہے کسی بھی سیکوینشل سرکٹ کا وہ آپ ریپرزینٹ کر سکتے ہیں in the form of statement so ABEL programming language میں اسٹیٹمنٹس لکھیں گی لکھیں گے جو کہ اس بلاک جو اسٹیٹ ڈائگرام ہے اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہوگا سو بیسکلی ہم نے دو نئی اسٹیٹمنٹس پڑھی تھیں اف دین ایلس اور go to if then else ہم یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی بھی انیشل اسٹیٹ ہے جب بھی کلاک ٹرانزیشن ہوا depending on the external input آپ کسی ایکس اسٹیٹ پہ شفٹ کر سکتے ہیں یا سوئچ کر سکتے ہیں یا کسی اور وائی اسٹیٹ پہ سوئچ کر سکتے ہیں سو so, اگر آپ کے پاس آپشن ہو depending on the external put تو آپ کو ایف دین ایلس والی اسٹیٹمنٹ استعمال کرنی پڑے گی آپ کنڈیشن چیک کریں گے اگر کنڈیشن ٹرو ہے تو آپ ایک اسٹیٹ پہ سوئچ کر جائیں گے اگر کنڈیشن فالس ہے آپ کسی اور اسٹیٹ پہ سوئچ کر جائیں گے اگر آپ کا جو کاؤنٹر ہے اس میں یا کوئی بھی سیکوینشل سرکٹ جو ہے اس کا کوئی ایکسٹرنل انپٹ نہیں ہے تو سمپلی ایک کلاک پلس آیا تو آپ سوئچ کر جائیں گے automatically from one state to the next ادھر آپ کو if then else statement use کرنے کی ضرورت نہیں ہے go to simply statement use کریں گے سو ہم نے ایگزامپل دیکھی تھی اگر ایٹ بٹ اپ کاؤنٹر ہے تو اس کی آٹھ اسٹیٹس ہوں گی تو لگ سے پہلی اسٹیٹ اگر اے ہے کلاک پلس پہ سیکنڈ اسٹیٹ اسٹیٹ بی پہ جانا ہے تو آپ گو ٹو بی اسٹیٹمنٹ لکھ دیں گے تو یہ اس طریقے سے آپ ایک اسٹیٹ جو ہے وہ ڈیفائن کر سکتے ہیں جو سیکوینشل سرکٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اس کے بعد ہم نے ڈسکشن شروع کی تھی ایلیویٹر کنٹرولر پہ ایلیویٹر کو پہلے ہم ذرا ڈسکرائب کر لیں دوبارہ سے بیسکلی اس کے چھ انپٹس ہیں اور تین آؤٹ پٹس ہیں سو so, جو سیکوینشل سرکٹ ہے جو کنٹرولر سرکٹ ہے جو ایلیویٹر کو کنٹرول کرے گا اس کے آف کورس چھ ہی ان پٹ ہوں گے اور وہ تین آؤٹ پٹس ہوں گے چھ جو ان پٹ تھے ہم کہہ رہے تھے کچھ جو انپٹ تھے وہ تھے in the form of buttons one floor two جو کہ لیفٹ یا ایلیویٹر کے اندر لگا ہوا ہے جو بھی اس میں ہوگا وہ پرس کرے گا فلور ون تو فلور ون کی طرف جائے گی اگر فلور ٹو ہے فلور ون پہ اگر روکی ہوئی ہے فلور ٹو کیا تو فلور ٹو کی طرف لیفٹ جائے گی اس دن لیفٹ کے باہر جو ہے ہر فلور پہ دو بیسکلی فلور تھے ریکویسٹ بٹن لگے ہوئے ریکویسٹ ون اور ریکویسٹ ٹو کی بات کی تھی اگر لیفٹ میں ہیں آپ دروازہ کھلا رکھنا چاہ رہے ہیں یا کھولنا چاہ رہے ہیں تو ایک اوپن بٹن ہے سو یہ ہو گئے پانچ ان پہ ایک چھٹا ان پٹ تھا جو ان انپٹ تھا یا ارائیو سگنل تھا وہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اگر لیفٹ فلور ون پہ ہے فلور ٹو پہ جا رہی ہے کیسے پتا لگے گا کہ فلور ٹو پہ پہنچ گئی ہے سو بیسکلی ایک سینسر لگا ہوا ہے سیکنڈ فلور پہ جو کہ بتائے گا کہ لیفٹ ادھر پہنچ گئی ہے اس طرح ایک اور سینسر ہے جو فلور ون پہ لگا ہوا ہے لیفٹ اگر سیکنڈ فلور پہ ہے فرسٹ فلور پہ آ رہی ہے جو ہی فرسٹ فلور پہ پہنچے گی سینسر کا آؤٹ پٹ ایکٹیو ہو جائے گا تو آپ کو پتا لگ جائے گا کہ لیفٹ فلور ون پہ پہنچ گئی ہے ایک اور جو ان پٹ سگنل تھا وہ ہے clock clock signal signal basically ایک تو اسٹیٹ چینج کر رہا ہے ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ پہ سوئچ کر رہے ہیں کلاک ہی ڈیٹرمن کر رہا ہے کہ لیفٹ جو ہے یا ایلیویٹر جو ہے کس ریٹ سے اوپر جا رہے ہیں کس ریٹ سے نیچے آ رہا ہے جو دروازے کس ٹائم کے لیے کھلے اور کس ٹائم کے لیے بند ہوں گے وہ سارا کلاک ہی ڈیٹرمن کرے گا اس کے علاوہ ہمارے پاس تین آؤٹ پٹ سگنلس ہیں یہ تین آؤٹ پٹ جو سگنل ہیں یہ لفٹ کو کنٹرول کر رہے ہیں سو so, لفٹ کے دروازے آپ نے کھولنے بند کرنے ہیں سو so, ایک ڈور سگنل ہوگا جو کہ ڈور جو ہیں ان کے کنٹرول سرکٹ کو کونیکٹ کرے گا اوپن کرے گا یا کلوز کرے گا اسی طرح لفٹ جو ہے یا اسٹیشنری یا موونگ ہے اگین ایک کنٹرول آؤٹ پٹ سگنل چاہیے جو اس کے موشن کو کنٹرول کرے گا ایلیویٹر کی ایک موٹر ہوگی جو اس کو اوپر لے کے جا رہا ہے یا نیچے لے کے جا رہا ہے تو وہ موٹر کو یہ سگنل آن کرے گا یا آف کرے گا اسی طرح ڈائریکشن جو ہے لیفٹ کے اوپر جانا ہے یا نیچے جانا ہے اگین وہ بھی ایک آؤٹ پٹ سگنل ہوگا جو لیفٹ کے موٹر کو بھیجا جائے گا تو وہ یا تو اوپر کی ڈائریکشن میں چلے گی یا نیچے کی ڈائریکشن میں چلے گی اس کے علاوہ ہم نے بات کی تھی کہ جو سیکوینشل کنٹرولر ہے جو اس کو ایلیویٹر کو کنٹرول کر رہا ہے اس کی اسٹیٹس کتنی ہیں ہم نے کہا تھا کہ چھ اسٹیٹس ہیں سو ایک تھا ویٹنگ ون تھا ویٹ ون جب فلور ون پہ لفٹ رکی ہوئی ہے اس کے دروازے اوپن ہیں نیکسٹ جو اسٹیٹ تھی وہ تھی close one again first floor پہ لفٹ رکی ہوئی ہے دروازے بند ہو گئے ہیں سو ڈبلو ون اور سی ون میں صرف یہی فرق ہے کہ کلوز ون میں دروازے بند ہیں لفٹ اسٹیشنری ہے تیسری جو اسٹیٹ تھی ہم نے کہا تھا کہ اپ اسٹیٹ تھی جب آپ کوئی اپروپریٹ بٹن دبائیں سو لفٹ جو ہے فرسٹ فلور سے سیکنڈ فلور کی طرف ٹریول کرے گی تو یہ جو اسٹیٹ ہوگی یہ ڈیٹرمن ہوگی اپ اسٹیٹ سے الٹیمیٹلی سیکنڈ فلور پہ پہنچے گی لیفٹ ادھر اسٹیشنری ہوگی دروازے کھلے ہوں گے اس کو ہم کہیں گے ویٹ ٹو اگر سیکنڈ فلور پہ ہے دروازے بند ہیں لیفٹ اسٹیشنری ہے ہم اس کو کہہ رہے ہیں کلوز ٹو اور اگین سیکنڈ فلور سے جب لفٹ نیچے کی طرف جا رہی ہے فرسٹ فلور کی طرف جا رہی ہے تو ہم اس کو ایک چھٹی اسٹیٹ سے ریپرزینٹ کر رہے ہیں جو ڈاؤن اسٹیٹ ہے اسٹیٹ ڈائگ ہم نے دیکھا تھا ڈفرنٹ ان پٹ کنڈیشن ہیں request one request two floor one floor two open arrive یہ سارے ایکسٹرنل ان پٹس ہیں جو اپلائی ہو رہے ہیں ان کی وجہ سے ہم کسی ایک اسٹیٹ سے کسی دوسری اسٹیٹ پہ سوئچ کر رہے ہیں وہ اسٹیٹ ڈائگ ہم نے ڈیٹیل میں اسٹڈی کیا تھا اسٹیٹ ڈائگرام کے بعد ہم نے بیسکلی ایک اسٹیٹ ٹیبل بنایا تھا ہم نے ایک اسٹیٹ ٹیبل کو دو ڈفرنٹ اسٹیٹ ٹیبل کی صورت میں لکھا تھا ڈسکرائب کیا تھا ایک جو اسٹیٹ ٹیبل تھا اس میں ہم نے فلور ون کے لیے جو ریکویسٹ ون ون کا کا بٹن بٹن ہے ہے فلور اور اوپن جو بٹن ہے جو فلور ون پہ آپ پریس کرتے ہیں اس کا ایک اسٹیٹ ٹیبل بنایا تھا اور دوسرا جو اسٹیٹ ٹیبل تھا it was for request two floor two and open button جو آپ فلور ٹو پہ پریس کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ہم نے پرزینٹ اسٹیٹس دیکھی تھیں اور نیکسٹ اسٹیٹس جو آ رہی تھیں وہ ساری ادھر لکھتی تھیں اس کے بعد ہم نے ایک اور چیز پہ ڈسکشن کی تھی ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو بٹن ہے یہ اے سنکرونسلی کسی ٹائم بھی پریس ہو سکتے ہیں اب کیونکہ ہمارے پاس ایک سیکوینشل سرکٹ ہے جو ہر کلاک پلس کے بعد اپنی اسٹیٹ چینج کر رہا ہے سو دو کنزیکٹو کلاک پلس میں اگر کوئی بٹن پریس ہو گیا اور ظاہر ہے جب بٹن آپ پریس کرتے ہیں تو وہ ادھر اس کی انفارمیشن سٹور نہیں رہتی بٹن پریس کیا ہائی ہو گیا یا ایکٹیو ہو گیا جو ہی آپ نے اپنے فنگر ریموو کی تو بٹن واپس آ گیا اس کی اسٹیٹ واپس زیرو ہو گئی یا ان ایکٹیو ہو گیا اب کیونکہ اس وقت کلاک پلس نہیں آئی فلپ فلوپ پہ تو وہ اسٹیٹ کو وہ کنسیڈر نہیں کرے گا اس لیے ہم نے یہ کہا تھا کہ جتنے بھی بٹن ان پٹس ہیں ان کے ساتھ ہم نے ایک لیچ کونیکٹ کرنی ہے جو ہی کوئی بٹن پریس کریں تو لچ جو ہے وہ انفارمیشن کو اسٹور کر لے اب یہ انفارمیشن جو ہے وہ آگے فلپ فلوپس میں پرووائڈ کی جائے گی یا یوز کی جائے گی to implement the excitation inputs last time ہم نے دیکھا تھا کہ آپ کو ایٹ لیسٹ پانچ لیچز چاہیے ریکویسٹ ون سگنل کے لیے ریکویسٹ ٹو بٹن کے لیے یا سگنل کے لیے floor one floor two and open جو بٹن ہے ان پانچوں کے لیے پانچ لیچز چاہیے ہوں گے اور ایک بلاک ڈائگرام بھی ہم نے دیکھا تھا پھر ہم نے بات کی تھی کہ بجائے پانچ لیچز کے ہم دو لیچز بھی استعمال کر سکتے ہیں دو لیچز کیسے استعمال کریں گے بیسکلی ایک لیچ جو ہوگی وہ اسٹور کرے گی بٹنس ریکویسٹ ون کو فلور ون کو اور اوپن کو اگر وہ فلور ون پہ پریس ہوا سو دیٹ مینس جب بھی آپ نے ریکویسٹ ون پریس کیا لیچ جو ہے وہ سیٹ ہو جائے گی اسی طرح جب آپ نے فلور ون پریس کیا ہے تو لیچ جو ہے سیٹ ہو جائے گی اب اس میں ہم نے ایک کنڈیشن لگایا ہوا ہے اگر فلور ون جو بٹن ہے اگر فلور ون پہ ہی پریس کر رہے ہیں تو اس کو ڈسکارڈ کر دے گی اگر فلور ٹو پہ ہیں اور فلور ون بٹن آپ نے پریس کیا تب لیچ جو ہے سیٹ ہو جائے گی اسی طرح جو اوپن بٹن ہے جب فلور ون پہ ہے ادھر پریس کیا ہے تو لیچ جو ہے سیٹ ہو جائے گی آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ جو لیچ ہے یہ کس طرح بنی ہے اس کے انپٹس کیا ہیں اور یہ کس بیسس پہ ہم نے بنائی ہے ڈائگرام میں ایک ایس آر لیچ دکھائی گئی ہے جس کا ایک ریسٹ پٹ ہے جس پہ door bar motion bar and directory bar کی بولین ایکسپریشن لکھی ہوئی ہے سو دیٹ مینس یہ جو لیچ ہے ریسیٹ ہوگی جب یہ کنڈیشن ٹرو ہوگا نیچے جو نور گیٹ ہے یہ سیٹ ان پٹ کا گیٹ ہے اور کیو آؤٹ پٹ ون ہو جائے گا اگر اس نور گیٹ پہ کوئی بھی ان پٹ ون ہو جائے تین ان پٹس دکھائے گئے ریکویسٹ ون دوسرا جو ہے اینڈ گیٹ کے through direction and four one اور جو دوسرا اینڈ گیٹ ہے direction bar D I R bar and open that means اگر اوپن بٹن کو پریس کیا گیا ہے اور ڈی آئی آر زیرو ہے دیٹ مینس فلور ون پہ ہے تو اینڈ گیٹ کا آؤٹ پٹ ون ہو جائے گا لیب جو ہے ون اسٹور کر دے گا اپنے کیو آؤٹ پٹ پہ اسی طرح اگر فلور ون بٹن پریس کیا گیا ہے اور ڈی آئی آر ون ہے دیٹ مینس فلور ٹو پہ ہے تو آؤٹ پٹ اس کا ون ہو جائے گا اینڈ گیٹ کا اور لیچ جو ہے کیو سیٹ ہو جائے گی ون پہ ریکویسٹ ون جو ہے اس کو کسی ٹائم بھی آپ پریس کر سکتے ہیں فلور ون پہ یا فلور ٹو پہ جو ہی آپ ریکویسٹ ون پریس کریں گے لیچ سیٹ ہو جائے گی ڈائگرام میں ایک ٹیبل دکھایا گیا جو کہ ایک سمپلیفائڈ اسٹیٹ ٹیبل ہے for elevator control for request one floor one and open inputs جیسا کہ آپ کو یاد ہے پچھلے لیکچر میں ایک اسٹیٹ uh, ٹیبل دکھایا گیا تھا for request one open and four one so next state جو تھی ہم نے کہا تھا کہ ریکویسٹ ون اگر زیرو ہے تو نیکسٹ ڈیٹ کچھ اور ہوگی اور ریکویسٹ ون اگر ون ہے تو نیکسٹ ڈیٹ کچھ اور ہوگی اسی طرح اوپن کے لیے کیا تھا اور فلور ون کے لیے کیا تھا اب کیونکہ ہم ایک لچ یوز کر رہے ہیں جس کے ان پٹ پہ فلور ون ہے ریکویسٹ ون ہے اوپن ون ہے جن کی وجہ سے آؤٹ پٹ سیٹ ہو رہا ہے اگر ان میں سے کوئی کنڈیشن ٹرو نہیں ہے آؤٹ پٹ زیرو ہوگا یا لچ ریسیٹ ہو جائے گی سو so, اس بیس پہ ہم ایک نیا اسٹیٹ ٹیبل بنا سکتے ہیں جو کہ ادھر دکھایا گیا سو پرزینٹ اسٹیٹ جو ہے وہی ہے W one C one up W two C two and down next state جو ہے وہ بتا رہی ہے ایس آر فلپ فلوپ کی so S R flip flop output جو ہے اگر زیرو ہے تو اگر سی ون اسٹیٹ پہ ہیں تو سی ون رہے گا اگر S R flip flop output جو ہے وہ ون ہے تو سی ون انیشل اسٹیٹ ہے اگر تو ڈبلو ون نیکسٹ اسٹیٹ ہوگی اسی طرح اگر ڈبلو ٹو انیشل اسٹیٹ ہے S R flip output اگر ون ہے تو ڈاؤن اسٹیٹ میں چلے جائیں گے اگر S R flip flop output zero ہے تو سی ٹو اسٹیٹ پہ چلے جائیں گے یا سوئچ کر جائیں گے اگر سی ٹو انیشل اسٹیٹ ہے S R output one ہے اگین ڈاؤن اسٹیٹ میں سوئچ کر دیں گے اگر S R one output جو ہے وہ زیرو ہے تو سی ٹو اسٹیٹ پہ ہی رہیں گے اس اسٹیٹ ٹیبل کو اگر کمپیئر کریں جو پرانے والے اسٹیٹ ٹیبل میں جو ہم نے پچھلے لیکچر میں ڈسکس کیا تھا تو وہی ہے ہم نے سمپلی اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں in terms of the S R flip flop second diagram دکھایا گیا ایس آر ٹو کا جو کہ four two button open button اور ریکویسٹ ٹو بٹن کو اسٹور کر رہا ہے so basically request two button جو ہے کسی ٹائم بھی پریس کر سکتے ہیں سو so, جو ہی وہ ایکٹیو ہوا ایس آر ٹو جو ہے اپنے آؤٹ پٹ پہ ون اسٹور کر لے گی اسی طرح اگر فلور ٹو بٹن پریس ہوا ہے سو فلور ٹو بٹن اگر فلور ٹو پہ ہی ہو رہا ہے تو ہم اس کو ڈسکارڈ کر رہے ہیں تو اس لیے اینڈ گیٹ کے ان پٹ پہ فلور ٹو ان پٹ ہے اور ڈائریکشن بار ان پٹ ہے سو so اگر یہ زیرو ہوگا تب اینڈ گیٹ کا آؤٹ پٹ ون ہوگا دیٹ مینس اگر فلور ون پہ ہیں تب اینڈ گیٹ کا آؤٹ پٹ ون ہوگا ایسا ٹو لیچ جو ہے اس کا کیو آؤٹ پٹ سیٹ ہو جائے گا اسی طرح دوسرا جو اینڈ گیٹ دکھایا گیا ہے اس کے ان پٹ پہ ایک ڈائریکشن ان پٹ ہے اور اوپن ان پٹ ہے سو اوپن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ بٹن فلور ٹو پہ پریس کیا جائے جبکہ ڈی آئی آر یا ڈائریکشن جو ان پٹ ہے وہ ڈائریکشن آؤٹ پٹ جو ہے وہ ون ہوگا تو اینڈ گیٹ کا آؤٹ پٹ بھی ون ہوگا لیچ سیٹ ہو جائے گی ریسیٹ اس لیچ کو ہم کر رہے ہیں جب ڈور بار ہو اینڈ موشن بار ہو اینڈ ڈائریکشن ہو دیٹ مینس ڈور زیرو ہو موشن زیرو ہو اینڈ ڈائریکشن جو ہے وہ ون ہو that means W two state پہ اگر ہے تو یہ لیچ ریسٹ ہو جائے گی ڈائگرام میں ایک سمپلیفائڈ اسٹیٹ ٹیبل دکھایا گیا for elevator control for request two floor two and open again یہ اسٹیٹ ٹیبل جو ہے جو پرانا ہم نے پچھلے لیکچر میں اسٹڈی کیا تھا اسی سے ڈیرائیو کیا گیا ہوا ادھر ریکویسٹ ٹو انپٹ تھے اوپن ان پٹ تھا اور فلور ٹو انپٹ تھا ان تینوں ان کو ہم نے ریپلیس کر دیے S R two flip flop کے آؤٹ پٹ سے سو so, اگر ہم اسٹیٹ ڈبلو ون میں ہیں S R flip flop two جو ہے اس کا آؤٹ پٹ اگر ون ہے تو ہم اپ اسٹیٹ میں سوئچ کر جائیں گے اگر اس فلپ فلاپ کا آؤٹ پٹ زیرو ہے تو ہم سی ون اسٹیٹ پہ سوئچ کر جائیں گے اسی طرح اگر پرزینٹ اسٹیٹ جو ہے وہ سی ون ہے اور فلپ فلاپ کا flip flop S R two جو ہے اس کا آؤٹ پٹ اگر ون ہے تو ہم اپ اسٹیٹ میں سوئچ کر جائیں گے اگر S R two flip flop کا آؤٹ پٹ زیرو ہے تو ہم سی ون اسٹیٹ پہ ہی رہیں گے اسی طرح اگر نیچے آپ دیکھیں سی ٹو اگر پرزینٹ اسٹیٹ ہے S R two flip flop کا آؤٹ پٹ ون ہے دیٹ مینس uh, جو فلپ فلپلوپ ہے وہ سیٹ ہوا ہوا ہے تو ہم سوئچ کر جائیں گے ڈبل